عثمان بن مرہ نے کہا ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے مزارعت یعنی مزاربت کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے ایک دوسری بار یوں فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھارہ